میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مشد حرام سے لے کر مشد اقسا تک کی سیر کروائی یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مشد حرام سے مسجد اقسا تک لے کر گئی وہ مسجد اقسا جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے برکت کر رکھی ہے کیوں آپ کو لے جایا گیا وہاں سے یہاں سے وہاں تک فرمایا تھا کہ ہم آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا ہے خوب دیکھنے والا ہے میرے بھائیو آپ جانتے ہیں کہ آج رجب کے مہینے کی تاریخ ہے کون سی چھبیس اور جو رات ہوگی وہ ستائیسویں رات ہوگی کیونکہ رات پہلے آتی ہے اسلامی لحاظ سے دن بعد میں ہوتا ہے تو آج تاریخ چھبیس ہے اور رات کو ستائیسویں رات ہوگی اور آپ جانتے ہیں کہ اس رات مکہ مدینہ میں تو کچھ نہیں ہوگا یہاں تو یہ معمول کی رات ہوگی لیکن ان ممالک میں جن ممالک سے آپ آئے ہیں اس رات کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہے مکہ مدینہ جہاں پہ دین نازل ہوا جہاں پہ قرآن نازل ہوتا رہا جہاں پہ صحابہ کرام رہتے تھے وہاں اس رات کو نہ آپ کے زمانے میں کچھ ہوا نہ خلاف راشدین کے زمانے میں کچھ ہوا لیکن آج چودویں صدی میں جا کر اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دے دی گئی ہے کیوں دی گئی ہے جو اس کو اہمیت دیتے ہیں جو جشن مناتے ہیں جو بطور تہوار کیسے مناتے ہیں جو اس رات کا قیام کرتے ہیں جو اس رات خصوصی طور پہ عبادت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراؤ میں ہوا میرے بھائی و میراج یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس جس میں سے آپ کی شان کا پتہ چلتا ہے آپ کے مقام کا پتہ چلتا ہے یہ معاوضہ ہے جو اللہ تبارک و نے آپ کو دیا یہ نشانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھائی کہ رات کے تھوڑے سے حصہ میں آپ کو مکہ سے مشتی اقسا تک لے جایا گیا جبکہ اس زمانے میں یہ سفر چالیس دنوں میں ہوتا تھا اس زمانے میں یہ سفر کتنے دنوں میں ہوتا تھا اور آپ کو یہ سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں کروایا گیا اور یہیں پہ بس نہیں ہے بلکہ پھر مشرق سے آپ کو پہلے آسمان دوسرے آسمان تیسرے آسمان چوتھے آسمان پانچویں آسمان چھٹے اور ساتویں آسمان تک لے جایا گیا اور پھر واپس مکہ لایا گیا اور یہ سب کچھ ایک رات میں نہیں بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا یہ بہت بڑا معاوضہ ہے آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور اسراؤ میں معراج کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عادی میں بھی ملتا ہے بخاری شریف میں اس کے تعلق سے بیس کے قریب روایات ہیں مسلم شریف میں اس کے کے تعلق سے اٹھارہ قریب روایات ہیں مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کی چھت کو توڑ کے اندر داخل ہوئے آپ کے سینے کو کھولا گیا اور آپ کے سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور آپ کے سینے میں ایک ایسی ٹرے جو سونے کی تھی علم و حکمت سے بری ہوئی تھی اسے آپ کے سینے میں ڈال دیا گیا یعنی کہ وہ ٹرے جو سونے کی تھی اس کے اندر جو علم و حکمت تھی وہ آپ کے اندر ڈال دی گئی اور پھر آپ کے سینے کو بند کر دیا گیا اس کے بعد آپ کا یہ عظیم سفر شروع ہوا آپ فرماتے ہیں کہ ایک جانور جس کا نام براک تھا اسے لایا گیا سفید رنگ کا تھا گدے سے کچھ بڑا تھا خچر سے کچھ چھوٹا تھا فرمایا اس میں اتنی تیزی تھی کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں پہ اس کا پاؤں پڑا کرتا تھا اس سفر پہ اس جانور پہ آپ کو بٹھایا گیا اور آپ کو مستہ لایا گیا مشرق شاہ میں آپ داخل ہوئے آپ فرماتے ہیں وہاں پہ میں نے دو رختیں ادا کی باہر نکلا تو جبریل علیہ السلام نے مجھے دو برتن پیش کیے ایک میں شراب تھی ایک میں دودھ تھا اور میں نے دودھ کو اختیار کیا تو جبیر علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اسی چیز کو اختیار کیا ہے جس کو اختیار کرنا ایک فطری امر تھا ان یعنی کہ آپ کا انتخاب بہت اچھا ہے اس کے بعد آپ کا سفر آسمانوں کی طرف تھا لیکن یہ براق کے بغیر تھا یہ براق کے بغیر تھا مکہ سے فلسطین تک کا سفر براق کے اوپر تھا لیکن اس کے بعد جو سفر ہوا ہے یہ براق کے بغیر ہے آپ کو پہلے آسمان تک لے جایا گیا جبری علیہ السلام آپ کے ساتھ ہوتے تھے دروازہ کھڑکایا جاتا آگے سے پوچھا جاتا کون ہے جواب آتا جناب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا پہلے آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب آدم علیہ السلام سے ہوئی دوسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب یحییٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تیسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب یوسف علیہ السلام سے ہوئی چوتھے آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب ادریس علیہ السلام سے ہوئی پانچویں آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب ہارون علیہ السلام سے ہوئی چھٹے آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب موسا علیہ السلام سے ہوئی اور ساتویں آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب ابراہیم علیہ السلام پہ ہوئی ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پہ کیسے بیٹھے ہوئے تھے کسی بھائی کو یاد ہے جس نے واقعہ زبانی یاد کیا ہوا ہو بیت المامور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے بیت المامور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے میرے بھائی اس واقعہ کے بارے میں ابھی گفتگو میں کرتا رہوں گا اس واقعہ کے تعلق سے جو غلط عقائد پھیلا دیے گئے ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہوگی لیکن یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے ابراہیم علیہ السلام بیت المامور جو ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں بیت اللہ ہے اور بیت المامور کی کا طواف ایک وقت میں ایک دن میں کتنے فرشتے کرتے ہیں ستر ہزار اور فرمایا جنہوں نے ایک دفعہ کر لیا دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا یہ عظیم اللہ کا گھر اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی پوچھ کس جانب ہوئی ان کی پوچھ کس کی جانب ہوئی بیت المامور کی جانب ہوئی پتا یہ چلا میرے بھائی کہ آپ جتنا احترام کر سکتے ہیں اللہ کے گھروں کا کریں لیکن بیت اللہ کی طرف یا مسجد کی طرف پیٹ ہو جائے پشت ہو جائے تو اس کو بہت بڑا جرم کہنا یا گنا کہنا درست نہیں ہے کیونکہ مسلم شریف کی روایت ہے جناب ابراہیم علیہ السلام بیت المامور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور خود میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے نماز کے فوراً بعد آپ اپنا منہ کس جانب کرتے تھے تو کس جانب ہوئی قبلے کی طرف اور جب آپ نے بیت اللہ میں نمازیں پڑھائی ہوں گی تو وہاں جب نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اپنا چہرہ انور چہرہ مبارک صحابہ کلام کی طرف کیا ہوگا تو پوچھ کس جانب ہوگی اور آپ کے بعد بھی جو ائمہ کلام وہاں پہ نماز پڑھاتے رہے ان کی بھی صورتحال یہی تھی تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ساتویں آسمان پہ ملاقات ہوئی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر پانچ نمازیں فرض کی کتنی نمازیں فرض کی پانچ نمازیں فرض ہوئیں اور آپ کو سورہ بکرا کی آخری آیات دی گئیں کون سی آیات دی گئیں سورہ بکرا کی آخری آیات اور تیسرے نمبر پہ آپ کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت کا جو فرد اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ بل آخر اس کو معاف کر دیں گے لیکن شرط کیا لگائی گئی ہے شرک کی ابھی لوگ کہتے ہیں شرک کا خطرہ ہی نہیں ہے جگہ جگہ شرک کی باتیں ہو رہی ہیں جگہ جگہ شرک سے ڈرایا جا رہا ہے جگہ جگہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے اگر شرک کا خطرہ ہی نہیں ہے تو شرط لگانے کی ضرورت کیا تھی اور پھر میں یہ وعدے کر چکا ہوں صحیح احادیث سے جو بخاری مسلم میں آتی ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ اس زمین کے اوپر دوبارہ شرک نہیں ہوگا یعنی کہ بیت یہاں مکہ اور مدینہ میں شرک نہیں ہوگا دوبارہ یہاں شرک ہوگا قیامت بپا ہونے سے پہلے پہلے آپ نے بتا دیا تو برحال میرے بھائی یہ اسراء و معراج کے واقعے کے بارے میں مختصر معلومات تھیں اس کے بعد آپ نیچے تشریف لائے صبح کی نماز کے بعد بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ابو جہل آپ کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا کوئی نئی بات ہو وہ تو تنزیہ طور پہ کہہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نئی بات یہ ہے آپ نے پوری یہ سٹوری اس کے سامنے رکھی یہ جو رات کو حقیقت واقع ہوئی تھی اس کے سامنے رکھی تو اس نے یہ سوچ کر آپ کا مذاق اڑانا پسند نہیں کیا کہ اگر میں نے مذاق اڑایا تو ہو سکتا ہے یہ بات کو چھپا لیں یہ مکر جائیں یہ کہیں میں نے تو بات بیان ہی نہیں کی تھی تو اس نے کہا اچھا آپ ٹھہرے میں دوسرے لوگوں کو بھی لے کر آتا ہوں آپ ان کو بھی یہ بات بتائیں چنانچہ دوسرے لوگوں کو لے کر آیا اور کہا جی کیا بات ہے آپ بتائیں تو آپ نے پوری بات بتائی وہ لوگ حیران رہ گئے کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کی نشانی کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے گئے اور جو سوال کر رہے تھے ان کا جواب دیتے گئے جب یہ بات جناب صدیق رضی اللہ عنہ کو بتائی گئی بتانے والے کا انداز یہ تھا کہ صدیق دیکھو جس کو تم نے نبی مان رکھا ہے جس کو سچا مانتے ہو وہ تو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں بتانے والوں کا مقصد یہ تھا کہ آج صدیق اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں گے آج ان سے برات کا اعلان کر دیں گے آج ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے لیکن کیا کہا جناب صدیق نے جناب صدیق نے کہا بھی اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو میں ایمان لاتا ہوں میں تو یہ مانتا ہوں کہ صبح و شام آپ کے اوپر آسمانوں سے وہی نازل ہوتی ہے یہ بات تو تم بیان کر رہے ہو تو چھوٹی بات ہے اسے کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں میں نبی ماننا آپ کی ہر بات کی تصدیق کرنا آپ کی ہر حدیث کے اوپر عمل کرنا آپ کی ہر حدیث کے اوپر ایمان لانا تو میرے بھائیو و معراج کا واقعہ آپ کی بہت بڑی شان ہے آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے آپ کو بخشا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اب اس واقعہ کے تعلق سے چند ایک امور کہ جن سے پتا چلے گا کہ کئی لوگ اس معاملے میں گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں نمبر ایک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ خواب میں پیش آیا یا کہتے ہیں کہ آپ کو روحانی طور پہ سیر کروائی گئی یعنی کہ جسم دنیا پہ ہی تھا میرے بھائی یہ غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو بیداری میں اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ یہ مشاہدہ کروایا گیا بیت المقدس میں لے جایا گیا ساتوں آسمانوں پہ لے جایا گیا اور اگر یہ خواب میں ہوتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی اور اگر یہ صرف روح کے ساتھ ہوتا تو بڑی بات نہیں تھی بات تو یہی تھی کہ رات کے چھوٹے حصے میں تھوڑے سے حصے میں آپ کے جسم کو مکہ سے بیت المقدس بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں تک لے جایا گیا پھر واپس لایا گیا یہ بڑی بات ہے اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب اسرا اسرابی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی کس کو لے گئی یہ نہیں کہا بندے کی روح کو لے گئی کیا کہا گیا بندے کو اور بندہ کس چیز کا نام ہے جسم اور روح کا نام ہے بندہ کس کا نام ہے جسم اور روح کا نام ہے اور میرے بھائی پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پہ فرمایا اسی قصہ کے بارے میں اسی کہانی کے بارے میں ما ذاغل کہ ما دوران آپ کی نگاہ نے کد روی نہیں کی ٹیڑی نہیں ہوئی اور نہ اس نے حد سے تجاوز کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم گیا ہے نگاہ گئی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سناؤ میرا معراج کا واقعہ بیداری میں پیش آیا خواب میں نہیں اور آپ کا جسم بھی تھا آپ کی روح بھی تھی اور یہی آپ کی شان ہے یہی آپ کی فضیلت ہے میرے بھائیوں اس لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ خواب میں واقعہ پیش آیا وہ غلط کہتے ہیں اور ان میں سے ایک ایک بڑی آدمی کا نام لینے لگا ہوں تاکہ آپ ایسے لوگوں کی کتابوں کو دھیان سے پڑھا کریں کئی لوگ ایسے ہیں جن کی شہرت بہت اچھی ہے لیکن پبلک اور عام لوگ ان کی حقیقت کو نہیں جانتی تو اس لیے موقع ہے کہ میں بیان کر دوں آپ نے نام سنا ہوگا سر سید احمد خان سنا ہوا ہے تعلیمی میدان میں ان کا ایک نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ یونیورسٹی کیمپ کی یہ کیا وہ کیا لیکن اگر آپ ان کی تفسیر پڑھیں تو ان میں آپ کو کئی موقع پہ یہ بات ملے گی کہ وہ آپ کے بہت سے معجزات کا انکار کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی خواب میں ہوا ہے یہ کیسے ہوا ہے خواب میں ہوا خواب میں آپ کو دکھایا گیا یہ پہلا آسمان ہے دوسرا آسمان ہے آپ حقیقت میں اوپر نہیں گئے حقیقت میں آپ اوپر نہیں گئے تو ایک تو سید خان ہو گئے دوسرا ایک نام آپ نے سنا ہوگا پرویز کا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ احادیث کا منکر ہے پرویز کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا اور اسی سے علماء کرام کہتے ہیں فتنہ پرویزیت یہ کیا فتنہ ہے احادیث کے انکار کا فتنہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے تو پرویز نے بھی اس معجے کا انکار کیا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے مراد مسجد اقسانی ہے جو فلسطین میں ہے اس سے مراد مسجد نبوی ہے اور اس سے یہ کون سا سفر ہے کہتا ہے ہجرت والا سفر مراد ہے تو میرے بھائی یہ غلط تعویلیں ہیں یہ احادیث کا قرآن کا صاف صاف انکار ہے اور احادیث کا جب آپ انکار کریں گے تو ایسی ہی گمراہیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا آج بھی کئی لوگ آج کے لوگوں کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا آج بھی کئی لوگ آپ کے ان چینلز کے اوپر جن کو آپ بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں آ کے ایسی حادیث کا انکار کرتے ہیں اور ان چینلز پہ ہوتا کیا ہے یہ آپ کو نہیں پتا کسی ایسے مولوی کو پکڑ کر لے آتے ہیں جس کو علی باغ کا بھی پتا نہیں ہوتا اور اس کے سامنے بٹھا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو بہت ذہین ہوتے ہیں اور جن کو ملکہ ہوتا ہے آدیز کے خلاف بولنے کا اور عام آدمی سمجھتا ہے لو جی مولوی بول ہی نہیں سکا مولوی کے پاس دلیل ہی نہیں تھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس مولوی کو بٹھایا گیا ٹی وی مولوی کو بٹھایا گیا ہے ان مولویوں کو بٹھایا جاتا ہے جو ٹی وی سے ہی مشہور ہوئے ہوتے ہیں جن کا علم اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور پھر ساتھ کیا کرتے ہیں اگر کبھی کوئی اچھا عالم دین لایا بھی جاتا ہے تو اس کو گفتگو کا مکمل ٹائم نہیں دیا جاتا آپ نے دیکھا ہوگا اینکرز بڑی خوبصورتی سے مولانا صاحب کی بات کو ہی ٹال دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اور جب کبھی بات ریکارڈنگ دکھاتے بھی ہیں تو ان کی کئی باتیں کاٹ دی جاتی ہیں ہدف کر دی جاتی ہیں تو اس لیے ٹی وی پہ جو کچھ ہوتا ہے یہ دین کا معیار نہیں ہے دین کا معیار قرآن و حدیث ہے اگر ٹیلی ویژن پہ آ کے کوئی مولانا صاحب کسی کے سامنے ہار بھی گئے ہیں نہیں بھی بول سکے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین غلط ہے دین صحیح ہے قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہے اور کوئی اس کی صداقت پہ بات کر سکے یا نہ کر سکے قرآن و حدیث کی صداقت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو اس لیے پہلا مسئلہ میرا کے واقعہ کے تعلق سے کیا ہے کہ آپ کو لے جایا گیا اور روح جسم سمیت لے جایا گیا اور بیداری کے ہاتھ میں لے جایا گیا اور یہ بہت بڑا آپ کا معاوضہ ہے اللہ نے بہت بڑا آپ کو اعزاز بخشا ہے اس کے تعلق سے دوسری بات کہ جب آپ سات آسمانوں کے اوپر گئے اللہ آپ سے ہم کلام ہوئے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا یہ دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے تعلق سے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اور بڑی بڑی باتیں بنائی گئیں کہا گیا آپ کو وہاں پہ لے جایا گیا جہاں جبرائیل علیہ السلام کے پر جلتے تھے اور کوئی مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ آپ کو گلے لگایا نعوذ باللہ عرش پہ اپنے ساتھ بٹھایا ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ اللہ معاف کرے منہ سے نکالتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو میرے بھائی اس بارے میں بھی وضاحت ہو جائے یہ میرے بھائی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں پہلی بار سنا اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں پہلی بار سنا جیسے موسا علیہ السلام نے تور پہاڑ پہ اللہ کا کلام پہلی بار اللہ کی آواز میں سنا لیکن موسا علیہ السلام نے جب یہ گزارش کی کہ ربی آرینی اندر یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا لن ترانی موسا مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے پہاڑ کی طرف دیکھو فترانی پہاڑ اگر اپنی جگہ پہ برقرار رہ گیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے ورنہ مجھے نہیں دیکھ سکو گے اور جب اللہ اتارا نے اپنی تجلی پہاڑ کو دکھائی تو پہاڑ ریزا ریزا ریزا ہو گیا وخر موسا ابوسا علیہ السلام بھی ہوش ہو کے گر پڑے فلما افاقا جب ان کو ہوش آیا کالا سبحان کا کہنے لگے یا اللہ تو پاک ہے تو پاک ہے تجھے واقعی دیکھنا ممکن نہیں ہے تب تو الہی کا میں توبہ کرتا ہوں میں نے جو مطالبہ کیا تھا جو درخواست کی تھی میں اس پہ توبہ کرتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے میرے بھائی